سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس لیے تم اس میں کثرت سے دعا کیا کرو حدیث نمبر سترہ سو پچاس مسنت احمد